دختر صبح بیان کرتی ہیں کہ عہد کی جانی میری بکریاں ہوتی تھی ہوا یہ کہ وہ مرنا شروع ہو گئی تو میں ام المومنین سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عنہ کے پاس آئی اور ان سے اس کا ذکر کیا سیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا اگر تم ان کے چمڑے اتار لیا کرو تو ان سے فائدہ اٹھاؤ گی کہتی ہیں کہ میں نے پوچھا کیا یہ حلال ہیں انہوں نے کہا ہاں قریش کے کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرے وہ ایک بکری گھسیٹے جا رہے تھے جیسے کہ گدا ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تم اس کا چمڑا ہی اتار لیتے انہوں نے کہا یہ مردار ہے آپ نے فرمایا اسے پانی اور قرض پاک کر دیتا ہے قرض کیکر کی مانند ایک درخت ہوتا ہے جو چمڑا صاف کرنے میں استعمال ہوتا ہے سننے ابو بوتھ حدیث نمبر چار ہزار ایک سو چھبیس